سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے معانقہ کرتے تھے اور میرے سر پر بوسہ وغیرہ دیتے تھے جبکہ میں حائزہ ہوتی تھی حدیث نمبر نو سو ترالیس مسند احمد